حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا اور اس پر انصار کے ایک شخص کو امیر بنایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ ان کی اطاعت کریں پھر امیر فوج کے لوگوں پر غصہ ہوئے اور کہا کہ کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے لوگوں نے کہا کہ ضرور دیا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ لکڑی جمع کرو اور اس سے آگ جلاؤ اور اس میں کود پڑو لوگوں نے لکڑی جمع کی اور آگ جلائی جب کود نہ چاہا تو ایک دوسرے کو لوگ دیکھنے لگے ہم نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آگ سے بچنے کے لیے کی تھی کیا پھر ہم اس میں خود ہی داخل ہو جائیں اسی دوران میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور امیر کا غصہ بھی جاتا رہا پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس میں کود پڑتے تو پھر اس میں سے نہ نکل سکتے اطاعت صرف اچھی باتوں میں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار ایک سو پینتالیس